نے فرمایا ہے کہ یہ اچھا خواب ہے وہ بشارت ہے اور نبوت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اچھا خواب مگر بعض لوگوں کو برے خواب بھی آتے برے خواب کا یہ یہ طریقہ ہے کہ برا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے منع فرمایا ہے برا خواب دیکھے خوفناک خواب دیکھے یا خواب میں کوئی نقصان دیکھے تو لوگوں نے فرمایا کہ اس سے کچھ نقصان نہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے ڈر کی آنکھ کھل جاتی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسی آنکھ کھلے تین بار عرود بلّہ ہی سمی گاڑی کون یا سیدھے سیدھے اعوذ باللہ ہی میں نشرے کونے لگی تین بار اور بائیں طرف دو ایسے اچھا تین دفعہ رہا اور پہلے جس کروٹ پہ سو رہا تھا اس کروٹ بدل کے دوسری کروٹ پہ سو جائے اور یقین رکھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کروایا کہ برے خواب سے کوئی نقصان نہیں اور یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ غلط برا خواب کوئی نہیں ہے آپ کھل جائے ڈر کے مارے تو فوراً تین بار آڑ پڑے اگر اعوذ باللہ السمیع العلیم یہ جو دو الفاظ ہیں یہ ذاتی اعوذ باللہ ان ادھر الرجیم سب کو یاد نہیں اگر ہو سکے تو یہی پڑھ لیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم تین بار پڑھ لیں اور بائیں طرف کو الٹے ہاتھ کی طرف تین بار تھوکے نہیں سب نہیں کبھی معلوم وقت ہے ساتھ میں کوئی بھائی بہن سو رہا ہے ہلکا سے جیسے ہوتا ہے معمولی سے ٹوٹ کے ذرات نکل جائیں تو وہ کافی ہے تین بار سارے اور کروٹ بدل کے سو جائے اور یقین رکھے کہ برے خواب سے کوئی نقصان نہیں کتنا بھی برا پاپ دیکھ لے کوئی نقصان نہیں ہو اور لوگ پاپ سے جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں ہم نے پاپ میں یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا تو اب وہ ڈرتے رہتے ہیں تو یقین رکھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے نبی صادق اور امین مان مانا بالکل سچا مانا کتنے واقعات ایسے ایک واقعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہے آپ یاد دلا دیجیے گا اچھے پاپ کا دوبارہ ذکر کو بتانا ہے پوری بات پوری کرنی تو والا نے یہ واقعہ سنا ہے کہ سرافا سرافا ایک شخص تھا سوراخا بعد میں پھر وہ ایمان لے آئے خطرے مکہ کے وقت ایمان لے آئے مگر ایمان لانے سے پہلے کافروں نے ان کو لالچ دیا کہ ہم تمہیں سو اونٹ دیں گے اگر تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کام تمام کر دو گے کیا ان کو پکڑ کے آؤ گے تو ان تم سو ہوں گے تو یہ چلے اپنے گھوڑے پر سوار لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا تو گھوڑے کا پیر زمین میں پھنس گیا اور پکڑ لیا زمین میں نکالے نہ نکلے تو یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے یہ کوئی اللہ کے واقعی مقبول اور نبی ہے تو ہمارا ہماری دال نہیں گی لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ دعا فرما دیجیے کہ میرے گھوڑے کا پیر نکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اچھا میں دعا کرتا ہوں لیکن یہ راز کسی کو بتانا نہیں کہا کہ نہیں بتاؤں پھر دعا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پیر نکل گیا اس کا اور وہ چلا گیا تو اس کے بعد جب فتوحات شروع ہوئی اسلام پھیلا اور مختلف ممالک سے خراج آنے لگے اور حکمران متی ہو گئے تو اس وقت جو ہے جب یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کا گھوڑے کا پیر نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا سوراخا سے اے سوراخا آج تو مسلمان بے کسی کی حالت میں ہیں لیکن جلد وہ دن آنے والا ہے کہ جب پیسر و کسرا کی بیگمات کے کنگن ہمارے غلاموں کے ہاتھ میں ہوں یہ فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ فتوحات پھیلی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی دور دور تک ہو گئی تو اس وقت جو ہے وہاں قیصر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگے مال غنیمت کے طور پر تو جب وہ خزانے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جو سونے چاندی اور مال وغیرہ کا اسباب تھے وہ سب کا معائنہ فرمایا اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں تھے رشتے کے معمودات بھائی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بےحد محبت بھی تھی اور ان پر ناز بھی تھا اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں فرماتے ہیں کن تو خالد اسلام میں تیسرا مسلمان تھا ایمان لانے والا صحابہ میں تیسرے تھے تو اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماہوں ہیں اور ان کو ایک خاص خوبی نعمت بھی حاصل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اے سعد تیر چلاؤ علم یا سعد تیر چلاؤ فدا کا ابھی و امید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کو فرما رہے ہیں کہ اے سعد تیر چلاؤ سعد اتنے وقاص ہاں یہ تو سعد اتنے وقاص کے واقع حضرت انس نہیں ہے یہ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو ہوتا بتا رہا تو یہ واقعہ پورا کر دیتا ہوں کہ یہ سعد وقاص کی ایسی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رحمت ہے لیکن ان کا واقعہ یہ تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھے اور انہوں نے اسلام میں پہلا تیر چلانے والے یہ تھے سب سے پہلا تیر کافروں کے خلاف چلانے والے حضرت سعد بن بخاست رضی اللہ تعالیٰ نے تو اور ان کو یہ نعمت حاصل ہے کہ جب یہ کفار سے لڑ رہے تھے میدان جہاد میں مقابلہ شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے سعد تیر چلاؤ پھر یا سعد فدا کا ابھی و رومی میرے ماں باپ تم پر قربان نبی امتی کو کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان اے سعد تیر چلاؤ اور ان کا ان کو دعا بھی فرمائی اللہ اللہ سرما ہوں کہ اللہ ان کے تیر کی نشانہ صحیح کرتے سیدھا کرتے ہوئے تو انہوں نے جو تیر چلایا تو ایک کافر جو مسلمانوں کو بہت تھا اس کی پیشانی پہ جا کے تیر ہوا اور وہ ایسا آندہ ہو کے گرا کہ اس کی لنگی کھل گئی اور وہ ننگا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ہنسے فرمایا کہ حتہ بدت نواز ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کھلا کر ہنس پڑے دیکھو کافی گرا ننگا ہو کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اتنا ہنسے کہ آپ کی گاڑیں کھل گئی نظر آنے لگیں بعض لوگوں کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ کٹھے مار کر ہنسنا جو منع ہے حدیث پاک میں تو جو آدمی ہنس رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ٹھٹے مار کر منع ہے تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کھل کھلا کر ہنسنا منع نہیں ہے لیکن وہ ہنسنا منع ہے جو دل کو وہ ہنسی مردہ کرتی ہے جو اللہ سے غفلت کی ہو گناہوں پر ہنسی ہو اور اللہ سے غفلت کی ہنسی ہو وہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی لیکن اگر چند نیک دوست بیٹھے ہوں کچھ ہنسنا آسان ہو جس میں گناہ کی بات نہ ہو فہوش بات نہ ہو جھوٹ نہ ہو کسی کو تکلیف پہنچانے کی بات نہ ہو کسی کو اذیت نہ ہو اس بات سے تو ایسے ہنسنا ہنسانا تھوڑی دیر کو یہ جائز ہی نہیں بلکہ آج کل زمانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر طرف ڈپریشن ہر طرف ٹینشن پریشانیاں کوئی اولاد کے غم میں بولا جا رہا ہے کوئی کاروبار کے غم میں بولا جا رہا ہے کوئی بچیوں کے رشتے کے چکر میں بولا جا رہا ہے کوئی کسی اور چکر میں بولا جا رہا ہے یہ زمانہ ایسے ہی ہے لیکن اس میں تھوڑا بہت ہنسنے ہنسانے سے اس یہ نیت ہو کہ اس سے جو صحت حاصل ہوگی وہ ہم اللہ پر فدا کریں جو زندگی حاصل ہوگی اللہ پر فدا کریں اور ہنسنے کے وقت بھی دل اللہ سے غافل دل اللہ سے غافل نہ ہونے کی کیا علامت ہے علامت یہ ہے کہ وہی کے زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو کہ کوئی جھوٹ نہ بولے کسی کو کسی کے دل کو ہمارے مذاق سے ہنسی سے اذیت نہ ہو اور کسی کا عیب بیان نہ کرے یہ سب باتیں علامت ہیں اگر یہ ان باتوں سے پاک صاف ہے ہمارا مزاح تو وہ مزاح جائز ہے بلکہ بہت اچھا ہے اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات تھی فرماتے تھے کہ جب نالائق بیٹے باپ کے ہنسرے ہوتے ہیں جو باپ کو ناراض کر کے رکھتے ہیں جب وہ ہنستے ہیں تو باپ کو اور غصہ آتا ہے کہ غالب میری نافرمانی بھی کرتے ہیں اوپر سے ہنس بھی رہے ہیں کتنے ٹھیک رہے ہیں اور باپ کا اگر لائق بیٹا ہنس رہا ہو جو باپ کا ادب بھی کرتا ہے خدمت بھی کرتا ہے باپ کو راضی بھی کرتا ہے تو جب وہ ہنستا ہے تو باپ اور خوش ہوتا ہے کہ میرا میرا بیٹا ہنس رہا ہے خوش ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ جو بندوں سے بندوں سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے مخلوق سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے ہیں جب ان اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتے وہ ہنستے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس لیے میرے حضرت نے فرمایا کہ جب ایسی ہنسی مزاح کرو جس میں اللہ سے غفلت نہ ہو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے یہ بھی دین ہے ہنسنا ہنسانا بھی دین خالی رونا رولانا حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ ہر وقت روتے ہی رہو رونے سے کام بنے گا بھائی ہنسو ہنساؤ گی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے مزاح ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے جیسے ایک ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا یہ سن کر وہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ میں تو بوڑھی ہو گئی میں جنت میں نہیں جاؤں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ رہے بھائی جو بوڑھا ہوگا وہ بھی جوان ہو کے جنت میں جائے گا یہ مزاح دیکھیے کتنا پیارا مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ایک ہی حاضر ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی سواری کے لیے اونٹ عنایت فرما دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا اس نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ لے کر میں کیا کروں گا اس کو اور کھلانا پلانا پڑے گا اور خدمت کرنی پڑے گی اس کے لیے میں سواری تو کر نہیں سکتا اور خدمت کرنی پڑ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہر اونٹ اپنے باپ کا بچہ ہوتا ہے تو میں تجھے وہ اونٹ کا بچہ دوں گا ایسی ندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بعض اوقات کتنا ہنستے تھے مزاج سے کہ ہم لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے اتنا ہنستے تھے ایسے واقعات ہیں لیکن دل اللہ سے غافل نہیں ہوا دل اللہ سے غافل تو وہ ہنسی بہت اچھی ہنسی تو بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب تمام خزانے وغیرہ بوروں میں بھر کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب خزانوں کو دیکھا اور فرمایا کہ کیا کوئی اور کچھ اور بھی چیز ہے تو حضرت انس نے فرمایا کہ نہیں سب کچھ میں لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہا نہیں کچھ اور بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے دیکھ لیا تلاش کیا نہیں ملا جو کچھ بھی ہے سب آپ کی خدمت میں ہم لیا ایک ایک چیز کہا نہیں اس میں مجھے سونے کے کنگن کی تلاش ہے سونے کے کنگنوں کی تلاش ہے تو جاؤ دوبارہ تلاش کرو انہوں نے قسم کھائی کہ ہم نے خدا کی قسم ہم نے ہر چیز آپ کو پیش کر دی کہا تمہاری قسم اپنی جگہ ہے تم جھوٹے نہیں ہو لیکن تم تلاش کرو کہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے تو جب وہ گئے تلاش کیا تو دیکھا کہ گورے کے اندر کنگن چونکہ ایسے ہوتے ہیں نوکیلے سے وہ اس میں گورے کے اندر اٹکے رہ گئے اب جو چھاڑا ہر گورے کو تو اس میں سے کنگن نکلے وہ لے کر فوراً حاضر ہوئی امیر المین کی خدمت میں تو فرمایا ہاں مجھے اسی کی تلاش پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخا سے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا جب ایران کے و کسرا کے بادشاہوں کی بیگمات کے کنگن ہمارے غلاموں کے ہاتھ میں ہوں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کیسے جھوٹی ہو سکتی تو اور پھر سوراخا سے بھی پوچھا سامنے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا تھا کہاں شک ایسا فرمایا دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی کس قدر صحابہ کو ان کے غلاموں کو کتنی کتنا یقین تھا اور یہ تو محبت کرنے والے تھے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والے تھے کافروں کو بھی اتنا یقین تھا فرمایا کہ ابو لہب کا بیٹا اتبا اتبا جو تھا جب یہ صورت نازل ہوئی ون نجمی ادا ہوا کہ قسم ہے ستاروں کی اللہ قسم کھا رہے قسم ہے ستاروں کی جب وہ ڈوب جائیں یعنی جب دن نکل آتا ہے تو سرا ستارے تقریباً ڈوب جاتے نظر نہیں آتے تو قسم کھائی اللہ نے تو اس نے گلتافی کی ابو لہب کے بیٹے نے گلتافی کیا کی کہا کفر کو بن بن بن نجمی بیرب بن نجمی ہوا کفر کو بیرب بن نجمی یہ کہا کہ میں انکار کرتا ہوں ستاروں کے رب اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گستاخی کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نجمی ادا ہوا تو اس نے کہا کفر تو میرا دن میں میں انکار کرتا ہوں ستاروں کے رب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر صدمہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بدجوا فرمائی خطبہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے بس یہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگا پھر ایک دفعہ شام کا سفر تھا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شام کی طرف جا رہا تھا تو جنگل جنگل راستے میں آیا وہاں کوئی شیر دیکھ لیا ہم لوگ شیر تو ہوتے ہی تھے جنگلوں میں ہوتے ہی ہیں تو ان کی نظر شیر پر پڑی جب شیر پر پڑی تو اس نے کہا اپنے دوستوں سے کہ اب میرے اب میری خیریت نہیں کہا کیا بات ہے کہا یہ شیر دیکھ رہے ہو ہاں تو مجھے اس سے ڈر قوم ہے میں نے کہا ظالم ہم نے بھی شیر دیکھا ہے ہم تو نہیں ڈر رہے وہ تو آیا چلا گیا یہاں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں تم بھی دیکھ رہے ہو تم کیوں اتنا فوک لگا اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بنوائی تھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر مسلط کرنے کے لیے ہے اس نے کہا بھائی تم گھبراؤ نہیں دوستوں نے کہا گھبراؤ نہیں ہم تمہیں ہم تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں بہرحال وہ پہاڑی ایک پیلا تھا اس پیلے کے اوپر انہوں نے رات کے وقت قیام کیا کھانا وانا رکھا گیا لیکن اس نے ڈر کے مارے کھانا نہیں کھایا جب خوف زیادہ ہوتا ہے ایسی کیفیت ہوتی ہے تو آدمی کی بھوک بھی اڑ جاتی پھر حتیٰ کہ سونے کا وقت آ گیا جب نیند نے اس کو آ لیا اور اس کے دوستوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا کہ تم فکر نہیں کرو ہم تمہارے ایک گرد سوئیں گے شیر آئے گا تو پہلے ہمیں چیر پھاڑ کرے گا تمہارے پاس پہنچے گا کیوں تو فکر نہیں کرو تم سو جاؤ لہذا یہ سب جب سو گئے تو شعر چونکہ وہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا تو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا تھی اور یہ کافر تھا لیکن کافر کو یقین تھا کہ جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک دفعہ نکل گئی وہ ضرور پوری ہوگی تو ہوا بھی یہی کہ وہ درندہ آیا اور یہ تفسیر روحل مانی کے حوالے سے حضرت والا داؤں کا نے بیان کرنا ہے اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہر مرد کے سر کو سونگتا جاتا تھا سونگتا جاتا تھا کہ وہ بدبو بلگو دار آدمی کون ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سونگتے سونگتے وہ عجبہ تک پہنچا حتیٰ کہ اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا اور چلا گیا اور آخری سانس کے وقت وہ ادبا نے دوستوں کو کہا کہ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ضرور پوری ہو یہ حال کافروں کا تھا اسی طرح ابئی بن خل ایک کافر تھا مسلمانوں کو بہت ستاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کرتا تھا تو ایک دن کہنے لگا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگا ظالم کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے اس کو خوب کھلاتا پلاتا ہوں اور خوب تگڑا ہو رہا ہے اور اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں آپ کو قتل کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصیبت ارشاد کو کہ ان شاء اللہ تعالی میں ہی تجھے قتل کروں گا پھر ایک دفعہ آمنا سامنا ہوا کفار کا اور مسلمانوں کا اور یہ بھی تھا اور اس کو یقین تھا کہ اب میری خیریت نہیں بہرحال میدان میں آیا کرتا کرتا اور اس کے دوستوں نے اس کو شرم دلائی کہ غالب کے کیا تو تو مرد ہے کہ عورت ہے کیوں اتنا ڈرتا ہے اتنا تو طاقتور ہے اتنا تجھے فن آتا ہے لڑائی کا لیکن تو ایسے ڈر رہا ہے بہرحال جب یہ لڑائی پر آیا تو رسول قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بچہ لیا اور اس کو مارا کتابوں میں لکھا ہے کہ ہلکا سا خراش اس کی گردن میں آ گئی لگا بھی نہیں لیکن خراش آ گئی اس کے یہاں معمولی سا اس خراش کا اثر یہ ہوا کہ پھینسے کی طرح ٹکراتا ہوا واپس بھاگا تو پھر دوستوں نے شرم دلائی کہ ظالم اتنا سا خراش ہے اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے تو کون سا ظلم ہو گیا کیا کیا بوال آ گیا تیرے اوپر اس نے کہا کہ تم کو معلوم نہیں یہ کس کی مار ہے یہ محمد کی مار ہے صلی اللہ یہ محمد کی مار ہے اور کہا کہ اگر یہ اس کی تکلیف جو مجھے ہو رہی ہے اگر پورے قبیلے پر تقسیم کر دی جائے تو تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ لہذا یہ اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی آواز ٹکرانے کی ایسی ہو گئی جیسے کوئی جانور چیختا حتیٰ کہ اس کی موت واقع ہوگی تو کافروں کو بھی ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ تو نیزے کی خراش ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹوک بھی دیتے تو بھی میں مر جاتا یہ یقین تھا کافروں کو دیکھیے ایک ہم ہیں کہ آج ہم ہمیں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شکل بنا ہے تو ہمیں ہمیں افسوس ہے کہ ہم ان جیسی شکل بنانے میں ہم کو شرم آتی ہے گاڑی رکھنے میں ہم کو شرم آتی ہے ایک مٹھی گاڑی رکھنا واجب ہے بہرحال ان کی جو خواب ہے نا اسی سے یہ بات سے بات نکل گئی کہ اچھا خواب جو ہے وہ مبارک ہوتا ہے اور بشارت ہوتی ہے اس دن اور گنا خواب جو ہے اس سے کوئی کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا اور اس کو کسی کو بھی بیان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو توجہ ہی نہ دینا چاہیے اول تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ خواب نجات کا ذریعہ نہیں ہے اچھے خواب کتنے بھی دیکھ لیں فرمایا کہ اگر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے روزانہ ہونے لگے کسی کو لیکن اگر عمل سے بے بہرا ہے تو کافی نہیں ہے عمل نہیں ہے عمل اس کے خلاف ہے سنت کے خلاف کافی نہیں ہے کام نہیں بنے گا اور ایک شخص کو عمر بھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی لیکن سنت کے مطابق چلتا ہے نماز پوری پوری ادا کرتا ہے اور سنتوں پر جان دیتا ہے اللہ کو ناراض نہیں کرتا اس کی نجات ہو جائے گی تو اچھے خواب سے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہوتے لیکن بشارت ہوتی ہے اور اس میں اشارہ بھی ہوتا ہے کہ محنت کرنے سے انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی تھوڑی تھوڑی سی محنت کر لے کسی شہر سے واسطہ کر لے اور اس سے اصلاح اور تربیت کا معاملہ کر لے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اور دوسرے یہ کہ اس پر عمل بھی کرے صرف یہ نہیں کہ بس رسمی بیت ہو گئے لوگ رسمی بیت بھی ہو جاتے ہیں بس ہم فلاں صاحب سے بیٹھتے ہیں ہم فلاں صاحب سے بیٹھتے ہیں تو بیت ہونا تو جو ہے وہ مبارک ہے لیکن کام جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا اب کوئی آدمی کوئٹہ میں ہے اور عورت جو ہے کراچی میں جہاں سے نکاح ہو گیا ان کا تو وہ کوئٹہ میں ہی رہتا ہے مرد اور بیوی جو ہے وہ کراچی میں ہی رہتی ہے کام بنے گا کچھ <laughs> تو بھائی کام بننے کے لیے جو ہے وہ صحبت بھی ضروری ہے وہاں جسمانی صحبت ہے یہاں روحانی صحبت ہے روحانی صحبت کرے اور اس سے اصلاح و تربیت کا تعلق مضبوط رکھیں فرمایا کہ جس کا جس شخص کا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہوگا شہر سے وہ ہمیشہ ڈھیلا رہے گا مٹی کا ڈھیلا جس کا تعلق ڈھیلا ہوگا شہر سے وہ ڈھیلا رہے گا ڈھیلا مٹی کا ڈھیلا جیسے اور جس کا تعلق مضبوط ہوگا شہر سے اور اس کی مشاورت پہ تجاویز پہ چلتا ہوگا تو اس کا کام بنتا رہے گا اور اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اس کو وہ دولت نصیب ہوگی وہ وہ درد محبت نصیب ہوگا کہ اگر سلاطین عالم کو معلوم ہو جائے کہ اس اس, اس ولی کے دل میں کیا لذت ہے اور کیا تعلق معلّہ کی کیا دولت ہے تو سلاطین عالم تلواریں لے کر دوڑ پڑے اس دولت کو چھیننے کے لیے لیکن فرمایا کہ دولت تلواروں سے نہیں ملتی قوت سے نہیں ملتی اور مال دولت سے نہیں ملتی اور وزارت کی کرسیوں سے نہیں ملتی بلکہ یہ دولت تو ملتی ہے کسی ولی اللہ کے قدموں میں اپنے آپ کو مٹا دا مٹا دیں مٹانا کیا ہے کہ اس سے مشورہ لے اور جو مشورہ وہ ولی اللہ کا دے تو اس پر جی جان سے عمل کرے اپنی رائے کو دخل نہ دے کہ اگر میں یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا یوں کروں گا تو یوں ہو جائے گا بعض لوگ یہ عجیب بیوقوفی کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار اگر ہم یہ بات شہر کو بتائیں گے تو وہ تو منع کر دیں گے لہٰذا شیخ کو بتاؤ ارے بھائی شیخ کو شہر کو کیا پڑی ہے بھائی اور شہر آپ کا نقصان چاہتا ہے یا نفع چاہتا ہے مثلا آج کل ایک عجیب واٹس ایپ اور یہ مصیبت جو آئی ہے اب یہ مصیبت بھی ہے اور نعمت بھی ہے اگر اس کا استعمال اچھا کریں گے تو یہ نعمت ہے اور برا کریں گے تو مصیبت ہے اور مصیبت یہ ہے کہ اس میں مصیبت زیادہ ہے مصیبت یہ ہے کہ اس میں آدمی کے بگڑنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں اس لیے کہ جہاں نیٹ کھولا ادھر خود بخود جو ہے کہیں نہ کہیں سے گندی تصویریں عورتوں کی اس کی اس کی وہ چلی آ رہی اور دنیا جہان کی چیزیں اب انسان کہتے وہ ہو اگر وہ صورت پرستی نہیں بھی کر رہا اور نامحرموں کو نہیں بھی دیکھ رہا تو ایک عجیب مصیبت دوسری ہے اچھا دنیا میں یہ ہو رہا ہے او وہ بلا امریکی ریاست میں بلا جگہ قتل ہو گیا وہ بلا جگہ آگ لگ گئی ارے بھائی اپنی تو خبر لو کہ ہمیں ہماری منزل کیا ہے ہماری منزل آخرت ہے اور اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کیا معلومات عامہ کے لیے بھیجا ہے کہتے صاحب اگر ہمارے پاس نیٹ نہیں ہوگا تو ہم دنیا سے کٹ جائیں ارے دنیا سے کٹے ہوئے ہوں گے لیکن جڑے ہوئے کس سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوں گے یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمیں اس دنیا کو ایک دن چھوڑ کر جانا ہے ان سے جوڑنے میں فائدہ ہے یا دنیا سے جو چھٹنے والی ہے اس سے جوڑنے میں فائدہ ہے بتائیے ذرا اللہ سے جوڑنے میں فائدہ ہے کہ نہیں بھائی اور دنیا سے جوڑنے میں فائدہ ہے جو دنیا چھوٹنے والی ہے ہاں؟ اور مولانا رومی اس کو فرما دیں تو کشت پارا سبس یومل ہوگو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ یہ الغرور ہے نمر حیات دنیا کمل حیات دنیا اللہ متا الغرور یہ دنیا جو ہے دھوکے کی پونجی ہے دھوکے پونجی کہتے ہیں اس کو صفائی کے کپڑے کو متا جو عربی لفظ ہے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ متا ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے جو باورچی خانے وغیرہ میں صفائی کے لیے پرانا کپڑا استعمال ہوتا ہے پھر اس کو دھوتے نہیں ہیں پھینک دیتے ہیں اس کو کیونکہ وہ اتنا معمولی ہوتا ہے کہ اس کو دھونے سے بہتر ہے دوسرا کپڑا استعمال کر تو اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں اس کو فرمایا ہے یہ گمل حیات دنیا متا الغرو دو چیزیں بیان فرمائی متا متا اس کپڑے کو کہتے ہیں جو پرانا دھرانا بالکل پوسیدہ ہو جاتا ہے اس کو صفائی وفائی کیا کالک والک صاف کیا سیکھ کیا تو اور دوسرا یہ کہ متاع بھی کون سی ہے غرور غرور عربی میں دھوکے کو کہتے دھوکے کی پونجی ہے تو فرما رہے ہیں کہ کیوں اس کو دھوکے کی کنجی فرمایا کہ کشت پارا سبس یومل عبور کہ دنیا یہ ہمارے بیوی بچے اور بیٹے اولاد اور ہماری یہ مال و دولت اور یہ بنگلے اور گاڑیاں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ خبر تک جب پہنچاتے ہیں تو خبر میں ساتھ کوئی نہیں کرتا سب وہاں سے واپس آ جاتے سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں آج جو جان چلا کر رہے ہیں وہ خبر میں کوئی بھی نہیں اترتا کتنا بھی بیوی جو ہے محبت کرنے والی ہو کتنی بھی اولاد محبت کرنے والی ہو لیکن ایک دن یہ سب کے سب پیر واپس اپنا تو بشت پارا زاں زا شدرا خاک را الغرور یہ دار الغرو یہ ہے زا سبق شد خاک را دار الغرور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الغرور کیوں لقب دیا ہے دار الغرور کا کو کشت پارا سپس کو کشت کیوں کھینچ لیتی ہے کشت مانے کھینچ لینا کو کشت کیونکہ کھینچ لیتی ہے پا پا مانے پیر پارا سبس یوم العبور اس دن جس دن آپ خبر میں اتر رہے یوم العبور اس دنیا سے عبور کر گیا ہوا اس دن جس دن آپ خبر میں داخل ہو رہے ہیں یہ ساری دنیا پیر کھینچ لیں گے اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں تب آ کر خبر میں سب دیے دعا دوران سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کا خبر میں کوئی ساتھ نہیں اترتا اس لیے دنیا ہے ایر دھوکے کی دنیا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک طرف یہ کہ معلومات پہ معلومات معلومات سے معلومات طریقے نئی نئی چیزیں شیمپو کریمیں فلانا دماغہ کیا کچھ نہیں آتا اس کے اوپر دیکھ دیکھ کر ہر شخص کو خواہش پیدا ہو تیسری بات ہے خواہش پیدا شروع ہو جاتی کہ ہمیں بھی یہ ہمیں بھی یہ چاہیے ہمیں بھی یہ خریدنا اور ہمیں بھی یہ ہمارا بھی اسٹیٹس ایسا ہونا چاہیے ہمارے پاس بھی اتنا مال ہونا چاہیے ہمارے پاس بھی ایسا بگلا ہونا چاہیے دوسری سب سے بڑا آزاد یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت نہیں ہو پاتی ادھر آپ نے نیٹ آن کیا ادھر گندی تصویریں فلمیں ننگی فلمیں گانے بجانے کیا کچھ نہیں ہے اس کے لیے تو بہرحال بات اس پہ چلی تھی ہے کہ ان پہ واٹس ایپ پہ ایک مختلف گمراہ کن لوگ بھی کام کر رہے ہیں جنہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہیں اور پیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور الٹے سیدھی باتیں لوگوں کو سنا کر گمراہ بھی کر رہے ہیں بچے جی، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ساتھ میں وہ ایک یہ مشن یہ بھی چل رہا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والا تو اس چیز سے بہت بچنا چاہیے کیونکہ یہ باتیں جو ہے وہ اور احادیث کے حوالے بھی دیتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ حادث پاک بخاری شریف کے مشکار شریف کے حوالے بھی ملیں گے لیکن بھائی مختلف اوقات میں مختلف حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف عمل تھا اسی کو تو فقہ کہتے ہیں فقیر کا کیا کام ہے کہ تمام احادیث کو جمع کر کے اس کی اس میں جو دین کی روح ہوتی ہے جدید مسئلے کا حل اس کی روشنی میں وہ بتاتا ہے تو مگر وہ کیا ہے وہ ان کا طریقہ ہے دیکھو یہ حدیث شریف میں ہے تو جیسے بخاری شریف میں ہے وقفر تو آنکھوں شواری داڑھیوں کو بڑھاؤ اور بوجھوں کو کتراؤ اور وقفروں کے معنی وہ بڑھاؤ اب کتنا بڑھاؤ اتنا بڑا ہو بھائی کوئی حد بھی تو ہونی چاہیے ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے اتنا بڑا ہو تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیل کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کا عمرہ کرتے تھے تو اس کے بعد اپنی گاڑی کو مٹھی میں لے لیتے تھے اور جتنا فضلہ آفاد جتنی ایک مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ لیتے اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ان کا فیل جو ہے کیسا ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سنت کے مطابق ہوگا کہ نہیں یہ صحابہ وہ تھے بھائی دوستو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو رہی تھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو اس وقت کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے مجلس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ تو یہ ابھی جوتیوں کے قریب تھے ابھی حاضر ہو رہے تھے یہ مجلس میں شامل نہیں ہوئے تھے جوتیوں میں تھے صحابہ کی تو جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیٹھ جاؤ فوراً وہیں جوتیوں میں بیٹھ گئے میں بیٹھ گئے اتنا بھی ان کو یعنی انہوں نے اپنی عقل نہیں لڑائی کہ یہ تو آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے فرما رہے جو موجود ہیں ابھی تو میں آیا ہوں مگر ان کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا یہ عشق و محبت تھی تو یہ حد انہوں نے قائم کر دی کہ یہ دلیل ہے کہ داڑھی کو کتنا بڑھانا چاہیے تینوں طرف سے ایک مٹھی گاڑی ہیں ایک مٹھی گاڑی رکھنا واجب ہے یہ سب جو انہوں انہوں نے نے خواب دیکھا ہے نا ابھی میں سناتا ہوں تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ میں وہی چار امال انہوں نے خواب میں دیکھے وہی میں بیان کر دوں گا پھر خواب بھی سنا دوں گا لاؤ پہلے خواب سنا دوں تاکہ مزہ پڑ جائے یہ بھی سنا دوں خواب دیکھا ہے اور یہ جو چار اعمال کا ذکر ہوگا اس خواب کے اندر یہ یہ چار اعمال جو ہیں یہ میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بیان فرمودہ چار اعمال اور میرے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ان چار اعمال پر عمل کر لے گا اللہ کا ولی ہو جائے چار اعمال پر عمل کرنا ہے چار اعمال پر عمل کرنے سے ولایت پکی ہے ولایت اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہو جائے گا اور جو ہے حضرت نے بارہ قسم کھا کر بھی فرمایا کہ اس میں سے ایک عمل اور سرتاج ہے سرتاج ان چار اعمال کا بھی ایک عمل سر فہرست ہے وہ کیا ہے انہی چار اعمال میں سے نگاہ کی حفاظت جس شخص نے اپنی نگاہ کی حفاظت نامحرم عورتوں سے کر لی نامحرم عورتیں چاہے وہ رشتہ داروں گھر میں رہنے والی جیسے پھوپھی دار بہنیں ہوتی ہیں چچا دار بہنیں ہوتی ہیں ماموں دار بہنیں ہوتی ہیں یا بھائی ہوتے ہیں اسی طرح دیور بھابھی سالی یہ سب ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے اور اسی طرح سے گھر سے باہر نکلے تو گھر سے باہر بے پردہ عورتیں جو بھی جا رہی یا بیریش لڑکے جن کے ابھی داڑھی ڈاڑیموس قدرتی نہ آئی ہو قدرتی داڑھی ڈاڑیموج جس کے نہ آئی ہو لڑکے ہوتے ہیں جوان جوانی کی تحریر پر قدم رکھتے ہیں تو ان کو بھی دیکھنا یہ سب جن سے نگاہ جو شخص نگاہ نگاہ کی حفاظت کرے گا نامحرم عورتوں سے اور بیریش لڑکوں سے وہ اللہ کا وزیر ہو جائے گا ایک ہی کام حضرت روتے ہوئے فرماتے تھے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ کام اس وقت اتنا مشکل ہے اس وقت اتنا مشکل ہے کہ بڑے بڑے ہاتھی اس میں پھسل جاتے ہیں بڑے بڑے مولانا جو ہے اس میں پھسل جاتے ہیں اور فرمایا کہ یہ اس اس نظر کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من تا کہا مقافتی ابدل کرو ایمان یزید و حلاوت ہو چاہے بوڑھا ہو جوان ہو نظر کی حفاظت ضروری ہے تو فرض ہے اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا تو انعام فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ جس نے نظر کی حفاظت کری میرے خوف سے شہر کے خوف سے نہیں معاشرے کے خوف سے نہیں خاندان کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے جس نے نظر کی حفاظت کی من ترکا مقافتی عبدل تو ہو ایمان یجید و حالت ہو اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اپنے قلب میں اس کی حلاوت موجود پائے گا موجود ہاں، یہ نہیں کہ اس کو محسوس ہوگی خالی بلکہ حلاوت ایمانی اس کو مل جائے گی کیا مطلب حلاوت ایمانی کا کیا مطلب ہے یعنی کہ اس کو ایسا ایمان و یقین نصیب ہو جائے گا کہ پھر وہ اللہ کی کوئی نافرمانی کر ہی نہیں سکے گا طبیعت بن جائے گی اس کی اللہ کی نافرمانی سے نفرت کی طبیعت بن جائے گی کیوں کہ یہ اللہ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا لاکھ چلے کاٹے لاکھ بڑی بڑی تجبیحات پڑھ لے لاکھ بڑے بڑے اذکار کر لے اور نوابل عمرے ہر سال سال میں دو دو بار کر لے اور بہت صدقہ و خیرات کر لے لیکن جس نے نگاہ کی حفاظت نہیں کی دوستو اللہ کو کبھی بھی نہیں پا سکتا اس لیے کہ حرام ہے حرام کام کرنے والا اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے بخاری شریف میں اول تو قرآن پاک میں کل المکمین یغضوا یا ابصارهم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے مومنین سے اور آگے فرمایا مومنات سے بھی فرما دیجیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تو جو شخص قرآن کا ہی حکم کے خلاف کرے گا وہ کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے بھائی یہی بات ختم ہو گئی اس پہ بھی بس نہیں بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے زنا عین نظر آنکھوں کا زنا ہے نظر کا آنکھوں کا زنا نامحرموں کو دیکھنا چاہے وہ رشتے دار ہوں خواتین پھر پفیزات جزادات تایا ذات جو بھی ہوں اور چاہے دیور ہو جیٹ ہو سالی ہو بھابھی ہو یہ سب ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے خاص طور سے بھابھی تو بالکل نامحرم ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کے بھائی سے پتہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے موت کیا مطلب کہ موت سے بھی جتنا ڈرتے ہو پردے کے معاملے میں اس سے اور بھی زیادہ ڈرو اس سے بھی زیادہ موت سے بھی زیادہ ڈرو اب آپ کو سنا دیا کہ کافروں کو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کتنا یقین تھا مسلمانوں کو تو تھا ہی تھا کافروں کو بھی کتنا یقین تھا افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں کہتے بھائی یہ تو گھر کے افراد ہیں ارے گھر کے افراد ہیں اور ایک گھر میں رہنے کے بھی طریقہ ہے کس طرح رہنا چاہیے رہ سکتے ہیں لیکن کس طرح رہنا چاہیے کہ نامحرم کے ساتھ تنہائی نہ ہو جیسے کوئی بھابھی گھر میں ہے تو جیٹ دیور کا گھر میں رہنا جائز نہیں اگر اگر کوئی اور محرم نہ ہو تو اس کا رہنا گھر میں جائز نہیں ہے اسی طرح سے کوئی بھی نامحرم ہو گھر کے اندر تنہا یا تنہا اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح سے جو بھی رشتے دار نامحرم ہے ان ان کو ان کو دیکھنا اور باہر بازار میں اور اسکولوں میں اور کالجوں میں اور ہسپتالوں میں اور ریلوے اسٹیشنوں میں جگہ جگہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ یہ اسٹیشن ریلوے اسٹیشن ایئرپورٹ ہسپتال یہ سب حلاوت ایمانی کی دکانیں ہیں حلاوت ایمانی کی دکانیں ہیں کیونکہ کسی نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت یہ بے پردگی سے تو ہم بہت تنگ ہیں ان حسینوں سے تو تو نے ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے جہاں جاؤ یہ بے پردہ حسین جہاں جاؤ بے پردہ حسین ان حسینوں نے تو ہماری ناک میں دم کیا ہوا ہے حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے ناک میں دم نہیں کیا ہوا آپ نے ان کی دم میں ناک لگائی آپ نے ان کی دم میں ناک لگائی ہے بھائی اللہ نے آٹومیٹک پردہ دیا ہے جہاں کو نامحرم سامنے آئے میرے حضرت کا شعر بھی ہے جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے یہ اللہ نے آٹومیٹک پردہ دیا ہے اتنی نظر نیچے رکھو یہ بھی نہیں کہ آپ بند کر کے چل رہے ہیں اور جس سے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے اسی سے جا کے ایکسیڈنٹ کر دیا <laughs> یہ مقصد تھوڑی ہے بھائی اتنی آنکھ کھلی رکھو اور ڈیڑھ دو گز تین گز کے فاصلے پر دیکھتے رہو نظر جھکا کے رکھو چلتے رہو اپنے کام کرو بے مقصد ادھر ادھر مت نظر دوڑاؤ نظر کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے بے مقصد ادھر ادھر مت دیکھو کیونکہ بے مقصد دیکھا لازم ہے کہ نظر خراب ہوگی بے کی اتنی بڑھ گئی ہے تو اس طرح چلو کہ ادھر ادھر مت دیکھو جہاں ضرورت ہو وہاں احتیاط سے نظر اٹھاؤ جہاں ضرورت ہو وہاں احتیاط سے نظر اٹھاؤ اور جہاں بالکل ہی کوئی امکان نہیں ہے نامیرم کا اور نظر اٹھا لی اور اچانک نامیرم آ گیا تو وہ پہلی فوراً نظر ہٹا لی وہ نظر معاف جب معلوم ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا پھر بھی اچانک سے کوئی نامیرم آ گئی تو اس وقت نظر اٹھا کے نظر اٹھائی تھی کام سے اس وقت اچانک نظر خراب ہو گئی تو وہ پہلی نظر کس کو ہے یہ پہلی نظر معاف ہے لیکن جہاں جگہ جگہ بے پردگی ہو وہاں جو ہے وہاں بے احتیاطی سے نظر اٹھانا وہ پہلی نظر نہیں ہے یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے کہ ذرا ادھر دیکھ لے ذرا ادھر دیکھ لے ساتھ میں جو ہے آرام مزہ لے لیتا ہے یہ تو اپنی اپنی معیار کی بات ہے میرے حضرت نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو اگر مکھی گلاب جامن پہ بیٹھ جائے تو آپ نے اس کو فوراً اٹھا دیا فوراً اڑا دیا گلاب جامن پہ بیٹھی ابھی ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا ایک سیکنڈ کے دسویں حصے میں آپ نے اس کو فوراً اڑا دیا لیکن کچھ نہ کچھ پیروں میں اپنے وہ لے گئی کہ نہیں لگی بیٹھی تھی نا آپ نے اڑا دیا فوراً لیکن کچھ نہ کچھ شیرا اس کے کے اس اس میں لگ گیا لگ گیا نا تو وہ وہ ایک نفس جو ہے ایسا بڑا چور ہے نفس جو ہے بڑا چور ہے حرام حرام لذت کو ایسے چرا لیتا ہے اور اچانک نظر جو ہے وہ جو معاف ہے اس کے چکر میں اچانک میں چینک کی چینک حرام کی پی جاتا ہے چینک کی چینک پی جاتا نفس اتنا بدماش ہے اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ بنوا دیار تم بسو یہ نفس جو ہے یہ بچو فرمایا کہ بسو جو فرمایا یہ یعنی تمام برائیاں سکھاتا ہے تمام برائیاں تو یہ بسو جو فرمایا مسلے بچو کے ہے کہ ڈنگ مارنے میں ڈسنے میں دیر نہیں کرتا ذرا سی دیر میں جو ہے وہ لذت چڑھا لیتا ہے بہرحال زین العین ہے بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ یہ آنکھوں کا ذنا ہے اور پھر بدعا بھی فرمائی نظر خراب کرنے والے کی نظر کی حفاظت نہ کرنے والے کے لیے بدوا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن لالن لعن اللہ ناظر اب المنظور ہے مشکا شریف کی حدیث ہے کہ جس جو دیکھتا ہے اس پر بھی اللہ لانت فرمائے اور جو دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے اپنے آپ کو اس پر بھی لعنت فرمائے رسول خدا کی بد دعا ہے دیکھو تو ابھی میں نے آپ سے چند واقعات عرض کیے کہ کفار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک کا کتنا یقین تھا پھر ہم نے دوستوں کہا جانا ہے کس کو منہ دکھانا ہے اور کس کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں ذرا ہم سوچ لیں کہ ہمیں کس کی ماننی چاہیے اور کس کی نہیں ماننی چاہیے سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے ہاں؟ اور پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے کس کو راضی کرنا چاہیے کس کو راضی کرنے میں فائدہ ہے دنیا والوں کو راضی کرنے میں فائدہ ہے یا اللہ کو راضی کرنے میں فائدہ ہے قبر میں قبر تو دور ہے دنیا میں زندگی میں ہمارے کام آنے والا کون ہے بھیا آج تو اولاد بھی اپنی نہیں ہوتی بعض اوقات تو اولاد بھی اپنی نہیں ہوتی ہاں؟ نہ مال اپنا نہ اولاد اپنی نہ خادم نوکر جا کر اپنے نہ نہ موٹر سائیکل اپنی نہ مال و دولت اپنا ایک ہمارا کون ہے اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ کے سوا وہ ایسے با وفا ایسے با وفا ہیں کہ کبھی بھی اپنے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہاں اور ایسے با آتا ہیں کہ ہر دم ہمارے کروڑوں کروڑوں فتحوں اور گناہوں کے باوجود ہم سے رزق نہیں چھینتے ہم سے اولاد نہیں چھینتے صحت نہیں چھینتے مال نہیں چھینتے کس کا ساتھ دینا چاہیے ہم سوچ لیں تو پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ ان ان جو نیٹ کے اوپر جو بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ طرح طرح کی باتیں دین کا نام لگا کر اور دین کے حوالوں سے پیش کر دی جاتی ہیں ان چیزوں سے خبردار رہنا چاہیے دیکھو دوستو ایک بڑے کام کا شعر حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں اپنے چہیتے اور لاڈلے اور اجل خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجدو نہیں حضرت اکبر الہ آبادی جسٹس اکبر الہ آبادی کا یہ شعر اپنی کتابوں میں جگہ جگہ لکھ گئے بیانات میں فرما گئے نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا آج وہ واٹس ایپ پہ دیکھ دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ صاحب پہلے تو یہ مولوی یہ جی کہتے تھے آج یہ کہہ رہے ہیں اب جو کہہ رہا ہے اس کی ویڈیو بھی ہے اور وہ پکڑ بھی باندھا ہوا ہے اور ایک فٹ لمبی اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور کرتا اور ہولیا اس کا وہی ہے میرے حضرت فرماتے تھے کہ داڑھی والا چور نہیں ہو سکتا چور داڑھی رکھ لیتا ہے چور جو ہے بیرو بھر لیتا ہے تو ایسے لوگوں سے ایسے چوروں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو آپ کا دین اور ایمان چوری کرنا چاہتے ہیں ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں اس لیے بھائی کسی اللہ والے کی صحبت میں جایا کرو اللہ والا دیکھو کہ وہ سچا اللہ والا ہو خود بھی مستق سنت اور شریعت ہو اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ بھی ہو بزرگوں کا اس پر اعتماد ہو علماء کا اس سے حسن زنگ ہو سوئے زن نہ ہو اس کو نہ کہتے ہیں علماء اور اس کے بعد تو دیکھو کہ وہ منتب سنت اور شریعت بھی ہو اور مال کی لالچ نہ ہو اور کوئی دنیاوی نقصانی غرض نہ ہو اس کو تو اس کی بھائی صحبت میں جایا کرو دین آپ کو وہیں سے ملے گا اور دین میں رسوخ بھی وہیں سے ملے گا اس لیے فرمایا نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ کونو یا ایو الذین آمنو یا ایو الدین آمنو یادین اللہ و کونو قون و اے ایمان والو تقوا اختیار کرو اور کونو ماس صادقین سچوں کے ساتھ رہو جو صادق پہ تقوا ہو جو صرف یہ نیت رکھتے ہو ان اللہ اللہ کہ ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے ہم جو دین کی بات سنانے آئے ہیں جو اللہ کی محبت کا پیغام آپ کو دینے آئے ہیں اس کا اس کی صرف غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے قولم من آسن اس سے اچھا کس کا قول ہوگا اللہ خود فرما لے اس سے اچھا کس کا قول ہوگا کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو دوستو یہ یہ یاد رکھیے کہ آج کل یہ جو ٹکنے چل رہے ہیں یہ تو بات بس سبھی تذکر آ گئی کہ یہ فتنے جو چل رہے ہیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے اور وہ طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں نکال کر لوگوں کو بتا رہے ہیں حوالے بھی حدیث شریف کے دے رہے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے لیکن بھائی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم عالم ہیں اگر ہم عالم نہیں ہیں تو ہم کو کیا معلوم کہ یہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اور عالم بھی وہ جو صحبت یافتہ ہو اور جو کسی فقیر کی صحبت میں رہتا ہو وہی سمجھ سکتا ہے کہ بھائی ایک حدیث اگر یہ ہے جیسے ایک حدیث پاک میں ہے کہ بھائی جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی دے دو ہے نا تو آپ میں سے ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں اور وہ ہمارے منہ میں مٹی دیں یا ہم آپ کی ہم ہماری کوئی تعریف کریں اور وہ ہم اس کے منہ میں مٹی دے دیں کر سکتے ہیں کام نہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جھوٹی تعریف کرنے کے لیے نوکروں کو خادم کو رکھتے تھے غلاموں کو رکھتے تھے وہ بادشاہوں کے اور رئیسوں کے خادم ہوتے تھے ان کے لیے ہے اور حالانکہ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ہیرا مدیحل مومن ربل ایمان کہ جب کسی مومن کی تعریف کی جاتی ہے اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اب بتائیے ہے کوئی منہ میں مٹی دینے والا بھائی ان دونوں حدیث کا شان نزول دیکھا جائے گا طریق دیکھا جائے گا کہ کن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کن لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا تو یہ ہم اور آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں یہ تو بھائی کوئی بڑا عالم فقی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے لہذا انہیں کی صحبت سے دین سیکھو ادھر ادھر سے جو یہ واٹس ایپ کے چھوٹے چھوٹے کلپ آ جاتے ہیں جب تک تصدیق نہ ہو کہ یہ شخص علماء کا بالکل معتبر آدمی ہے اس وقت تک اس کی باتیں کان سنو بھی نہیں ورنہ شیطان دل میں اشکال ڈال دے گا اور ہمیشہ کے لیے وسوسہ ڈال دے گا خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہو جائے گا اس لیے اس سے ہوشیار رہنا چاہیے اچھا اب خواب کی بات میں پوری کر کے یہ خواب سنا دیتے ہیں اپنا یہ یہ خواب کا سنانا جو ہے وہ ایک تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اچھے خواب سنانا اس لیے سنوا رہا ہوں دوسرے ہمارے بزرگوں کا معمول بھی ہے کہ اچھے خواب کو سنوا دیتے تھے اور تیسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو اپنے حسن زن سے حقیقت رکھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پاس دوست ہیں اپنے حسن زن سے اس فقیر سے تعلق ہے تو ان کی ان کی محبت اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اس لیے میں یہ بات سنوا رہا ہوں اپنے بزرگوں کی نقل میں اس میں انہی چار اعمال کا ذکر ہے جو انہوں نے دیکھا تو وہ پہلا عمل یہ ہے پانچ منٹ میں بیان کر دیتا ہوں پہلا عمل تینوں طرف سے ایک مٹھی گاڑی رکھتے ہیں دو عمل ظاہر کے ہیں اور دو عمل باطن کے اندر دل کے تو ظاہری دو عمل یہ ہیں کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی جاری رکھے یہ پکڑنا نہیں کھاد نہیں پکڑا یہ ایک مٹھی داڑھی دائیں طرف سے اور ایک مٹھی داڑھی یہ بائیں طرف سے اور اسی طرح ایک مٹھی داڑھی یہ تھوڑی کے نیچے سے یہ بعض لوگ اوپر سے پکڑ لیتے ہیں یہ داڑھی چھوٹی ہو جائے گی تھوڑی کے نیچے سے یہاں سے پکڑیں اور پھر اور مٹھی بھی اپنی ہو انجام کے بچے کی نہ ہو انجام کے بچے کی مٹھی لگا لی اور وہ گاڑی چھوٹی ہو گئی وہ جائز نہیں ہے اس ایک مٹھی سے کم اپنی مٹھی سے کم ایک چاول بھی کم پر کترانا یا منڈانا دونوں برابر ہیں دونوں حرام ہیں تمام چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے کوئی کہے کہ فلاں شفا نے جائز ہے فلاں نہیں چاروں اماموں کے نزدیک تینوں طرف سے ایک مٹھی کاٹ رکھنا ہاں، واجب ہے اور داڑھی کے حدود یہ کنپٹی سے یہاں سے شروع ہوتی ہے داڑھی یہ جو ہڈی ہے کنپٹی کی اس سے نیچے کے بال ایک مٹھی سے کم کرنا جائز جائے اسی طرح یہ داڑھی داڑھ سے ہے اور جو یہ دونوں جبڑے ملتے ہیں جہاں اس کے یہاں پر انگلی رکھیں ایسے کر کے رکھا یہ انگلی یہاں رکھ لی اس کے اوپر کے بال صاف کر سکتے ہیں اور اس کے نیچے کے بال داڑھی میں شامل ہیں اس کا کٹانا منڈانا آرام ایک مٹھی سے کم پر نہیں کرنا چاہیے اسی طرح یہ گردن پہ بعض لوگوں کے بال بہت زیادہ آ جاتے ہیں جو بال گردن گردن میں اگ رہے ہیں اور نیچے کی طرف بھاگ رہے ہیں سینے کی طرف ان کو تو صاف کرنا چاہیے میرے حضرت ملان فرماتے تھے کہ یہ ان کے فرار کی سزا ہے یہ گاڑی سے فرار ہو رہے ہیں دوسری طرف بھاگ رہے ہیں تو اس فرار کے جرم میں ان کو قتل کر سکتے ہیں اور جو بال یہاں گردن پہ ہیں لیکن داڑھی میں شامل ہیں ان کو ان کو کاٹنا وہی ان کا بھی وہی مسئلہ ہے ایک مٹھی سے کمپر کترانا اس کا بھی حرام ہے اور مونچوں کو بالکل باریک کر لینا یہ سب سے افضل درجہ ہے مونچے رکھنا اگرچہ جائز ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مونچے اگر رکھنی ہو تو یہ جو نیچے اوپر والا ہونٹ ہے اس کے نیچے والا جو کنارہ ہے سفید کنارہ شفت الویا کا طرف آخر اس کو کہتے ہیں ربی میں اس کو اس سے اس یہ چھپنے نہ پائے کسی بات سے کیونکہ اگر یہ کنارہ چھپ گیا مجھوں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے من طول شار بہو لم ینل شفاعتی جس نے لمبی مونچھ رکھی لمبی مونچھ کی یہی تعریف ہے کہ سفید کنارے پر بالا جائے تو اگر مونچھ رکھنی بھی ہے تو سفید کنارہ کھلا رہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لمبی مونچھ رکھی اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور لمبی مونچھوں کے والے والے کے لیے چار قسم کے آزاد بھی ہیں قبر میں آزاد اور منکر نکیر اس پر غضب کی حالت میں نازل ہوں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حوض کوثر پہ نہیں آنے دیا جائے گا اس کو جس نے لمبی موسی رکھی اور چوتھا آزاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کلام نہیں فرمائے کلام محبت نہیں فرمائے اتنے بڑا آزاد ہے تو اس لیے یہ میرے مشکل فرماتے تھے کہ مونچھ میں عزت نہیں ہے عزت تو رب العزت کے پاس ان کی فرما برداری کرنے میں عزت ہے تو بھائی دوستو داڑھی رکھنے کا سب عہد کر لیں اور جس کے قدرتی نہیں وہی بھائی وہ تو مجبور ہے اس کی داڑھی پوری ہے اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں اور جس کے نہیں ہے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں کیونکہ کسی کو حقیق سمجھنا جائز نہیں اپنی گاڑی پہ ناز جائز نہیں بعض ایسے واقعات ہوئے اچھی خاصی گاڑی کو جو ہے وہ شیطانی چکر میں آ کے ماحول کی خرابی میں معاشرے کی صحبت خراب ہو گئی اور داڑھی منڈا ایسے بھی بات ہے وہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے جس کے داڑھی ہے وہ اللہ سے بھی کر رہے استقامت کی کہ اللہ نے استقامت دے دیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں شیطان پہنتا دے جس کے نہیں ہے اس کو حقیق نہیں جاننا چاہیے معلوم نہیں آج نہیں ہے کل وہ ابھی ہو سکتا ہے کہ ابھی اس نے نیت کر لی ہو ہم کیسے کسی کو حقیق سمجھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس نے ابھی نیت کر لی ہو کہ ہم داڑھی رکھ لی بس ادھر اس نے نیت کی ادھر وہ اللہ والا ہو گیا ادھر کام بن گیا اس کا تو پہلا عمل تو یہ ہو گیا ایک مٹھی گاڑی تینوں طرف سے رکھنا اور مردوں کو بالکل باہر کترا لینا اور دوسرا عمل یہ ہے بھائی مردوں کے لیے کہ چلتے وقت سے جو ہے وہ کھلا رکھنا اوپر سے آنے والا لباس چاہے کرتا ہو جبا ہو پتلون ہو لنگی ہو کوئی بھی لباس ہو وہ ٹکنے اس سے کھلے رہنے چاہیے اظہار اظہار کے معنی ہیں جو وہ لباس اوپر سے نیچے کو آ رہا ہو میرے مرشد فرماتے تھے کہ اگر آپ کو ٹکنا ڈھانکنے ٹکنا کھولنے میں شرم آتی ہے تو آپ موزے پہن لیا کریں موزے پہننا جائز موزے سے ٹپنا ڈر جائے جائز ہے وہ آپ چاہے گردن تک کا موزہ بنا لیں اس میں کوئی گناہ نہیں تو فرماتے تھے کہ یہ دوسرا عمل جو ہے کیونکہ اس پہ بھی وعید ہے آزاد کی میرے مشرق فرماتے تھے کہ چھوٹے گناہ پر آزاد کی وعید نہیں ہوتی ہم معافی مانگنے سے معاف کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ بڑا گناہ ہے اپنے ڈھانکنا ماں اسفل من کا بین مینل فی النار بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس نے ٹکنے ڈھانکے اوپر سے آنے والے لباس اچھا ٹکنے ڈھانکنے میں بھی دو حالت ہے ایک جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوں اگر لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے اگر ٹکنے ڈھک جائے تو اس میں کوئی حل نہیں یہ دو حالتوں میں کے لیے ہے کہ جب چل رہے ہوں اور جب کھڑے ہوں دو حالتوں کے اندر مردوں کے لیے ٹکنا کھلا رکھنا واجب ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے ماں ازفلا منل کا گئی منل کی دار کے نار جس نے اوپر سے آنے والا لباس سے ٹکنا ڈھکا تو جتنا حصہ ٹکنے کا ڈھکے گا جہنم میں جلے گا اس لیے میرے مشرق فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ کے لیے یہ بہت بڑا گنا ہے ٹکنے کا ڈھانکنا مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے ٹکنے ڈھانکنا واجب مردوں کے لیے ٹکلیں کھلے رکھنا واجب عورتوں کے لیے کپڑے ڈھانکنا واضح تو یہ دوسرا عمل ہو گیا ظاہر ہو گیا میرے حضرت فرماتے تھے کہ اس طرح کرنے سے ظاہر ہمارا اللہ والا ہوتا ہے ظاہر سر کے بالوں کا حکم یہ ہے کہ بھائی یا تو اس طرح پھروا لیا جائے سب سے بہترین اور اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو چھوٹے بال رکھ لیے جائیں لیکن بال رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے برابر کٹوائیں کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے جو انگریزی کٹ ہے برگر کٹ ہے فلانا کٹ یہ نہ کٹوائیں تو یہ انگریزی بال نہ رکھیں اور تیسرا سنت یہ ہے کہ کانوں کے جو ہے بعض سنت ہے بعض کتابوں میں ہے کہ کان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کانوں کے درمیان کے ہوتے تھے بعض کے لو تک ہوتے تھے اور کچھ کئی روایت میں ہے ان تک ہوتے تھے پٹے بال اگر رکھنا ہے تو ٹھیک ہے یہ حل ہے لیکن میں مشکل فرما دیتے کہ منڈانا بھی تو سنت ہے چھوٹے بال رکھنا برابر رکھنا بھی سنت ہے اس زمانے میں پٹے بال رکھنے سے جو ہے یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ہے کوئی آپ کو کوئی جو ہے کھینچتان کوئی کر کے لے جائے گی کوئی آپ کو آپ کسی کے معشوق بن جائیں گے اور دل میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے تو اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ یا تو چھوٹے بال رکھ لو برابر اور یا پھر وہی منڈا لو اگرچہ پٹے رکھنا بھی جائز ہے جو چیز جائز ہے اس کو ناجائز کہہ نہیں سکتے لیکن مسئلہ عطن میرے مرشد فرماتے تھے کہ اس زمانے میں پٹے بال نہ رکھو دوسری سنت پہ عمل کر لو جیسے ایک سنت امامے کی ہے ایک سنت ٹوپی کی بھی ہے بھائی اماما ہر کوئی نہیں پہن سکتا بہت بھاری ہوتا ہے گرم ہوتا ہے ہر آدمی کو اس کا تحمل نہیں ہو سکتا اگرچہ امامہ پہننا سنت ہے لیکن امامہ سنت موقع نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی بھی پہنی ہے لہٰذا ہم دوسری والی سنت پہ عمل کر لیتے ہیں اور امامہ پہننا ہو تو امامہ بھی پہن سکتے ہیں وہ بھی سنت ہے تو ان سنتوں کے اندر کوئی جھگڑے بازی کرنا جیسے بعض لوگ مل جاتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ نماز کیوں نہیں بند حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص آیا اور بڑی گستاخی سے کہنے لگا کہ آپ امامہ کیوں نہیں باندھ تو حضرت خانوی نے فرمایا کہ بھائی مجھے تحمل نہیں ہے اس سے میرا سر گرم ہو جاتا ہے اور میں اس کو پہن نہیں سکتا لہٰذا میں ٹوپی پہنتا ہوں تو کہا کیا بدتمیزی سے کہا کہ خدا کرے آپ کا سر اور گرم ہو جائے تو حضرت خانوی نے فرمایا سر اچھا، تم لنگی کیوں نہیں پہنتے اس نے کہا میں لنگی اس لیے نہیں پہن سکتا کہ میں اس سے ننگا ہو جاتا ہوں حالانکہ لنگی سنت ہے کہا کہ میں ننگا ہو جاتا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ خدا کر تو اور ننگا ہو جاتا <laughs> یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ کون جو سنت موقع ہے اس کو تو ٹال ہی نہیں سکتے لیکن جو سنت ایسی انہوں نے ہے اس میں جو ہے مختلف سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ تولیے سے اس کو خشک کر لینا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی سنت ہے تو جب آپ نہ کریں تو وہ سنت کی نیت کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد اس کو پوچھا نہیں کری اور کبھی پوچھا بھی ہے تو جب پوچھیں تو وہ سنت کی نیت کر لیں اتنا آسان ہے دین تین تو بہرحال یہ دو ظاہری اعمال ہیں اور دو باطنی اعمال ہیں جو نظر کی حفاظت کا مضمون بیان ہو چکا نگاہ کی حفاظت کر لیں اور اسی پر ساری ولایت میرے حضرت نے فرمایا کہ جو شخص یہ ایک عمل کر لے اپنی نگاہ کی حفاظت کر لے نہ سے چاہے بازار کے ہوں چاہے گھر کے ہوں تو قسم کھا کھا کر بہت سی دفعہ اب میرے حضرت فرماتے تھے کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا کیونکہ جو مشکل کام کر لیتا ہے آسان کام کرے اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتا دین کے باقی احکامات خوب آسان ہیں یہ سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے نگاہ کی حفاظت کرنا اور اس میں ایک بات خاص یہ بھی ہے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہوگا کیونکہ نگاہ کی حفاظت حفاظت نہ کرنے میں کوئی مخلوق نہیں دیکھ رہی ہوتی کہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کوئی گریبان نہیں پکڑتا آپ کیوں کیوں دیکھ رہے ہیں سب جا رہے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے جو کرتا ہے تو چپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان میری مدد شعر ہے تو جو جو نہیں دیکھے گا اس یقیناً یقیناً وہ اللہ ہی کے لیے نہیں دیکھے گا اس عمل کے اندر یہ خاص بات ہے کہ جو نگاہ کی حفاظت کرے گا اس کے اخلاص میں شبہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے ہے نا تو بہرحال یہ تیسرا عمل یہ ہو گیا نگاہ کی حفاظت اور چوتھا عمل اس سے بھی خفیہ ہے وہ ہے دل کی حفاظت اب آنکھ کی آنکھ کی حفاظت جو نہیں کر رہا گور گور کے دیکھ رہا ہے ضرورت تو چلو وہ بھی مخلوق کی نظر میں آ جائے گا کیسا بدماش ہے میرا کو دیکھ رہا ہے لیکن دل کا حال تو اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں تو اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ دل کی بھی حفاظت کر لو دل میں گندے خیالات مت لاؤ کسی مومن سے بدگمانی مت کرو کسی مومن کے خلاف جو ہے وہ گندی پلاننگ مت کرو نقصان کی پلاننگ مت کرو اور اس کو تکلیف پہنچانے کی پلاننگ مت کرو اور کسی سے بدگمانی نہ کرو کسی کی غیبت نہ کرو یہ سب دل کے گناہ دل کی حفاظت اور تکبر نہ کرو حسد نہ کرو یہ سب دل کے گناہ دل کی بھی حفاظت کر لے بس یہ چار اعمال ایسے ہیں کہ جو شخص ان پر عمل کر لے گا اس کی ولایت ان شاء اللہ تعالی پکی ہے بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اب یہ آپ کو خواب سنائیں گے اس سے سنانے سے مقصود میرا یہ بھی ہے کہ ان چار اعمال جو میں نے ابھی بیان کیے ہیں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا تائید غیبی کا بھی اندازہ ہوگا تو آپ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے انہوں نے مجھ کو لکھا تھا کوئی ہر ایک کو تو نہیں بتایا اچھا خواب ہے اپنے شہد ہی کو بتانا چاہیے یا اگر شیخ نہ ہو تو کوئی معتمد اور ہمدرد آدمی ہو اور دین کی سمجھ بھی رکھتا ہو اس کو سنانا چاہیے ہر ایک کو سنانا بھی نہیں چاہیے تو انہوں نے مجھ کو لکھا کیونکہ یہ اچھا خواب ہے تو میں نے کہا اس کو اس سے سب کو فائدہ ہوگا اس لیے میں سنوا رہا ہوں سنائیے اپنا خواب جلدی سے سنا دیجیے حضرت والا میں نے سترہ رمضان مبارک کو آپ کے بارے میں خواب دیکھا تھا کہ ہمارے گھر میں بیان کی تشریف فرمایا اور ہم سب بیان سن رہے ہیں لیکن آپ بیان کرتے کرتے بیان بھول گئے پھر آپ نے اچانک بولا کہ بس بھائی آپ لوگ یہ چار امال کر لیں یعنی اللہ بنانے والے چار امال اس کے بعد آپ کے جسم سے اتنا نور نکلا کہ پورے کمرے میں نور بھر گیا جہاں آپ کے بیان کرتے ہیں جہاں آپ بیان کرتے ہیں وہاں اللہ کے نام پہ ٹکڑا لگا ہوا ہے یہ ٹکڑا لگا ہوا ہے ایسا آپ کے پاس رکھا ایسا لگا کہ آپ کے پاس رکھتا ہے وہ بھی میرے خواب اسی دن میں نے دوسرا خواب بھی دیکھا تھا کہ بہت تنگ جگہ کمرہ ہے جس میں بہت سارے لوگ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھنا آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر آپ آئے اور افطاری کر رہے ہیں کتنا کم تنگ کمرہ ہے جب آپ آئے تو میں ادب میں کھڑا ہوا تو بالکل دیوار سے لگ کر کھڑا ہوا کتنا تنگ کمرہ یہ خواب بھی بہت مبارک ہے اس میں یہ خواب بھی بہت مبارک ہے اس میں اشارہ یہ ہے کہ سب گھر والوں کو دین کی دولت ادا ہوگی اور کمر تنگ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کثیر لوگوں کو نفع ہوگا اللہ یہ کمرہ تنگ ہونا جو ہے بظاہر جو ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کمرہ چھوٹا سا لیکن کتنا بھی بڑا ہال ہو اگر لوگ زیادہ ہوں گے تو وہ تنگ پڑ جائے گا کہ نہیں تو بس <laughs> اچھی بات کو لینا چاہیے نا <laughs> یہ بات جو ہے میرے مرشدین کی برکت سے میرے دل میں آئی پہلے میں پڑھا اس کو تو میں پریشان ہوا کہ تنگ کمرہ تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے بعد میں مجھے اللہ نے دل میں ڈالی کہ تنگ کو کتنا بھی بڑا کمرہ ہو عظیم الشان ہال بھی ہو لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو وہ تنگ پڑ جائے گا لہٰذا جو ہے انہوں نے دیکھا اکثر پاک کی تعبیر بھی الٹی ہوتی ہے نا <laughs> میں نے اپنا اپنے مطلب کا حل نکال دیا اور اس میں کیا لکھا میں نے بس ان کو پہلے والے اخبار جو اس میں انہوں نے دیکھا کہ میں چار امال بیان کر رہا ہوں اس بھی جواب میں میں نے ان کو یہ لکھا کہ ماشاء اللہ بہت ہی مبارک خواب ہیں بس سمجھنے کہ ان چار امال پر پوری طرح عمل کرنے سے ولایت اولیاء پکی سب سے اعلیٰ ولایت جو ولایت صدیقیت ہے وہ پکی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب بیمار ہے ہاں پہلے بتایا تھا ہاں، بیمار ہے پابندی اچانک بیمار تھا کیا بہت زیادہ کے میں آئے نا مغرب کی نماز میں